مدینے چلا چنا محمد چنا مدینے چلا پام میں میں مدینے چلا مست بھلا میں مدرے میں مدرے چنا میں مدینے چنا میں مدین چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا کیف سا اچھا گیا میں مدینے چلا کیف سا اچھا گیا میں مدینے جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم سینے چلا اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں یشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں یشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں لڑ کھڑا تھا ہوا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم جنا میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر میرے آتا بدل کہوں دپیشے نظر میں چاہیے کیا میں مدینے چلا اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر دیکھو دیکھو میں مدری نے دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چنا دیکھتا رے مجھے یہ نظارے مجھے دیکھتا رے مجھے یہ نظارے مجھے مدینے چلا دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کرم ہو گیا مدینے چنا روح رو ہے تو نکلنا ادھر روح مستر ٹھہر تو نکلنا ادھر اتنی جلدی کیا میں مدینے چلا اتنی جلدی کیا میں مدینے چلا ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے طلب سے سوا مدینے چلا وہ طلب سے سوا میں مدینے مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چنا محمد چنا کرم ہو مدینے چلا پھر کرم وہ گیا میں مدینے چلا نور حق کے حضور اپنے سارے قصور نور حق کے حضور اپنے سارے قصور نور حق کے حضور اپنے سارے بخشوا میں چلا میں مدینے چلا چلا میں چلا میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر اور رحمت سدا میں مدینے چلا اور رحمت سدا مدینے چلا وہ خود کی زمین جس کے اندر مکی وہ خود کی زمین جس کے اندر مکی وہ خود کی زمین جس کے اندر مکی میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا وہ پپی زمین جس کے اندر مکی وہ کے اندر مکی میرے مدنی سیا میں مدینے چلا میرے مدنی سیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا گنبد سب پر جب پڑے گی نسل پر جب پڑے گی نظر کیا سور آئے گا مدینے چلا کیا سور آئے گا مدینے چلا ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا نمبر نور پر جب اٹھے گی نظر نمبر نور پر جب اٹھے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا ان کا چشم تر اور سوزے جگر جشن آر جگر سے جگہ کب جشن آر سو سے جگہ اب تو دے دے خدا میں مدینے چلا اب تو دے دے خدا جواب تو دے دے خدا مدینے چنا درد الفت پت ملے سوہ بڑھنے لگے درد الفت پت ملے سوہ بڑھنے لگے درد الفت ملے ساپ بڑھنے گے جب چلے پا میں مدینے چلا جب چلے پا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کیا کرے گا ادھر پاند رہتے سفر کیا کرے گا ادھر پاند رہتے سفر کیا کرے گا چل عبید رضا میں مدینے چلا چل عبید رضا میں مدینے چلا کیا یہ تم نے کہا اے عبید رضا کیا یہ تم نے کہا اے عبید رضا سوچ تو کچھ ذرا مدینے چلا سوچ تو کچھ ذرا میں مدینے چلا میں تو بس یوں ہی تھا میں کیا بات کیا میں تو بس یوں ہی تھا میں کیا بات کیا میں تو بس یوں ہی تھا میں کیا بات کیا پیا ملا مدینے چلا نے چلا پاپیا ملا مدینے چلا لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے چل عبید رضا میں مدینے چلا چل عبید رضا چل عبید رضا میں مدینے چلا میں مدینے چلا مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا جھوم مدینے چلا میں مدینے ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش